عبدالعزیز بن رفیع نے بیان کیا کہا کہ میں نے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کو دیکھا کہ آپ فجر کی نماز کے بعد طواف کر رہے تھے اور پھر آپ نے دو رکت طواف کی نماز پڑھی صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار چھ سو تیس